سب آپ کے لیے یا رسول اللہ ہمارا یہاں آنا بھی آپ کے لیے ہے اور وہاں اٹھنا بھی آپ کے لیے فرشتے

مسیح ہو سفی کلی لو روی رسو لو نبی کلی بولی مسی ہو سفی کالی لو نبی رسولو نبی

اللہ کلیم اللہ نبی اللہ مسیح اللہ صفی اللہ خلیل اللہ ربی جتنے رسول نبی ہیں سارے کے سارے اور حبیب ابو بکر صدیق اور وسیع بھی وہی اور غنی سیدنا عثمان غنی اور مولا علی یہ سب اور جو ہماری تاریخ کی زبان ہے یہ سب ہمارے پل ایم سے پل سیادہ سے کل عدالت کل کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ سب کی اصل ہونا کل کا پیشوا ہونا سب کا سردار ہونا سب کا حاکم روا ہونا حکومت سب کا حاکم ہونا سب کی بلائے سب کا ولی اور سردار مالک ہونا رب کے کول اگر ہے تو صرف تیرے آستے ہی تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری چلک تمہاری بات تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری چلک تمہاری مہک زمینوں فلک سما کو سمک میں نشان تمہارے تمہارے میں یار اللہ زمین و آسمان ہر طرف جناب سکہ اور حکومت چلتی ہے ہر طرف بھی تمہاری ہے دمک بھی تمہاری ہے محنت بھی تمہاری ہے وہ کندے نہار یہ نور بشا وہ کن سے آیا یہ بس میں پا وہ کندے نہار یہ نور بشا ان سے آیا یہ پد میں پتا یہ ہر تنو جان یہ باغ دینا یہ سارا سامان تمہارے لیے یہ وہ کن یہ ہر تنو جان یہ باغ جنا یہ سارا سمان یا رسول اللہ چھپے ہوئے خزانے ظاہر دور جو کون سے ظاہر ہوا اور یہ کائنات جو کون بن بند اور بن گئی کا یہ نظام روم ساری کر یہ ہر تن اور جان یہ جنت کے سارے بات یہ سارا سامان آپ کے لیے ظہور رے تمہارے لیے مرے ساری آواز ڈب مرے دکھا دے واسطے چھیڑنا چاہتا اخیر بیڑا کر کے چنگی پڑی آواز دسو مرو کی ہو گیا ہونا سارے کاریگر رہ ہیں نہیں آواز بڑا بڑا میں بندہ پوچھا بھی تو ہاتھ مارے بیٹھا نہیں کیا اللہ اتنے جاوے کتے بعد پورے تمہارے لیے یا رسول اللہ جو چھپے سیر کھلے ہیں ان کا کھلنا اور جہان کا بننا بڑے سے بڑے لوگوں کے رجوع اور بادشاہوں کے سجرے یہاں پر جتنی نیازیں ہیں اور عرش پر جتنی نمازیں ہیں وہ ساری آپ کے لیے ہیں یہ شمس و قمر یہ شام پر یہ تاج و کمر یہ حکم روا نمار سہارے بوشی پر یہ تاج پت پھل تلوار ڈھال تاج کمر سب کچھ حکم رواں جو ہے سوا کی وہ جو تمہارے تمہاری یہ اکرمیاں تمہارے لیے رے لیے تمہارے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ پھر آپ نے دیا ہے زمانہ جناب کا نام لے کر جیتا ہے جو جہاں نے لیا ہے یہ سب تمہارا ہی دیا ہے سب سے زیادہ عزت والا ہونا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہے صاحب کرم روانہ کیے آ چتر پھر سے جاتا چلاتا چلتا جاتا ہے صحاف کرتی ہم وہ چارے یہ سدر بتا تمہارے لیے لگتے تھے ہم وہ چار زمانہ نیم پی پی کر رکھ رہا ہے جو ہمارے چاک پھٹے ہوئے تھے آپ نے سی دیے ہم جیسے بدوں پر پردہ پوشی کا یہ پھیل جو ہوا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے سنا کا نشان

کشا یہ چاند جو سنا کا نشان ہے اپنی تمام شانوں کو سارا پھر یہ جتنی فوجیں سورج چاند سورج یا چاند یہ چل رہی ہیں یہ تمام آپ ہی کا نام نشان کیا مطلب ہر چیز

حتى محمد رب ہے کس کے سکھ بل پے جہار تمہ لو پوری مصیبت عجب ہے بغیر رب کی رحمت کس وجہ سے ہو رہی ہے ہمیں رب جان کی قسم ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے ساری ہے کس لیے ہے مال تمہارے لیے ہے پچھلی توبہ سے ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے جس طرح جناب کی امت کے گناہ معاف توبہ سے ہو جاتے ہیں یہ سب آپ کا ہی فیل ہے نہ کتنا پش کے آٹھوں میدان کا چل پے پسدا کمبل نہ چینو پیسل کے آٹھوں پہل میدان کا تھل بے پسدا کمبل نہ چو سل کے کھل گوشی جی کر ہے سجدہ گنا تمہارے نپاؤ سر کے کل بوجھ کر ناؤ سر کے کل بوجھ کر سجدہ تمہارے کر دیا یا رسول اللہ خالی جتوں بشر کی موت نہیں اچھے نہ بلکہ فرشتے بھی بس کا کمر ہے اور بڑی بندے بھی سر کی بات نہیں کرتے دل اور لیے اگر یہ سجدے کرتے بات صرف تمہارے لیے کرتے ہیں کیا مطلب اگر جناب آئے جناب کے آنے سے یہ بنی ہے پھر رب کو یہ سب چیزیں سجدہ کر رہی ہیں نہ روح نہ کہیں نہ روح ہے نہ عرش پری نہ لوہے کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی اصل کے دیہ تمہارے

نہ لوہے بھی جہاں تک بھی کوئی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو میرا رات رب ہیں آپ پر رب نے دی ہے کی مطلب یا رسول اللہ میرا ہی اپنے بندے خاص کی طرف جو بحال کرنی تھی کر دی اللہ یہ فرماتا ہے کیا مطلب ہے کے مسئلے بھرو تم پر باز نہیں کی جو میں نے اپنے حبیب کو دیکھ بھال کی ہے تم پر راز نہیں کھولے جو میں نے اپنے حبیب پر آؤ دی ہے جینا میں چمن چمن میں چمن سبن میں پھپن پھپن میں دلن چنا میں سبل سب پہ سبل سپن پہ فصل سپن پہ تلن سدا ایسے امروا تمہارے لیے سدا ایک ہن پہ یہ امنو ریے یار سنلہ اگر باغوں میں چمن ہے چمن میں سمن ہے چمن میں کلی ہے کلی میں خبر ہے خبر میں دلہن ہے اور پھر ہم اتنا محنتوں سمجھو سزائے میں ہم ایسے محنتوں کی سزائیں ہم پر سزا ایسے محنتیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا امن و امان مل گیا ہے یہ سب امن و امان آپ کے لیے سزا ہم جیسے گناگار جو لاکھوں میں گم اور عذابوں کے لائق تھے ان پر ایسا ایسا کہ نے امان بخش دیا یا احمد رضا جیسے کو یہ سزا کی وجہ سے پھیل کمال جلال ہے جمال تم ہو آیا کہ سارے جہاں میں روز بکا کہ سارے جہاں میں روز بکا سلے آ تمہارے لیے یا رسول اللہ آپ بڑوں کے کمال بادشاہوں کے جلال حسینوں کے جمال میں تم ہی ظاہر ہوں سارے جہاں میں پہلے دن سے جو شیشے کی طرح شیشے کے اندر جو اکش نظر آتا ہے اس اکش کی طرح جو چمک رہے ہو وہ تم ہی ہو تمہارے لیے کیا مطلب جمع یہ سارا جہاں کہنا ہے شیشوں کی طرح ہے آئینوں کی طرح ہے اور جو آپ ان کے اندر جو حسن و جمال نظر آ رہا ہے وہ آپ ہی کے حسن و جمال کا پڑتا ہے وہی بات پتے پتے پہ تصویر یاد جب کبھی گردن پر دے گی یہ دور پوجا سپاہی تو کیا کہ ہر شیولا بہار تو کیا کہ ہر بولا بھی رہا حد سے شیورا بھی سال ملا یہ بہت شاہ تمہارے یہ سے شیورا سال ملا یہ بات شان تمہارے لیے یا رسول اللہ دور کہاں آسمان کہاں الگ عرش سے بھی آگے جہاں دائیں بائیں اوپر نیچے ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اللہ نے آپ کو بلندی بخشی ہے اللہ خلی مسیح ہوتی سبھی سے کہیں کہیں کہیں بھی نہ بنی خلیل بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے حرکت یا رسول اللہ حدیث پاک کی طرف اشارہ فرما بشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ اشارہ شروع فرمائے گا ساری سنگت پریشان ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خیال ڈالے گا ندیوں کے پاس جاؤ کہیں گے مجھے اپنی پڑی ہے کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے مجھے اپنی ہے کے پاس آئیں گے ان کے بیان کریں گے تم تم ایسے وہ فرمائیں گے مجھے اپنی ہے جاؤ آگے حضرت موسا کلیم کی طرف پھر آتے حضرت مسیح کلیم حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف آئیں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اور ہاں، خدا کے بندے میں تو نہیں لیکن میں آگے جو بتا رہا ہوں اس کی طرف جاؤ وہ ہمیں بے خدا ہے جب ہم ان کی بار کا مشکل ہے ربی صاحب شروع کر رہا مہربانی فرمایا دنیا طرف نہیں ہے آپ اللہ سے فرما حل نہ کریں اللہ کو شروع کر لیں عذاب سے گزار چھوٹ جائے اجیت بات آئے فرمائیں گے اس مصیبت کا حل میں ہی ہوں اس مصیبت کا سجدہ فرمائیں گے پھر حدیث آ گئے وہ تبھی توجہ فرمانا آلہ کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کبھی خلیل کے پاس جاتے ہیں کبھی موسا نجیب کے پاس جاتے ہیں کبھی مسیح کے پاس جاتے ہیں کبھی سبھی آداب کے پاس جاتے ہیں سب کے سب سے ہم نے آئی کر چکی ہم نے سب سے کہہ دیا ہماری مشکل حل کر دے کسی سے نہیں بن سکی لیکن افسوس بے خبر تھی منگلوں کا اتنا دلی اتنا گھومتی پھرتی رہی کسی سے نہ بنی آپ کی دربار میں آ کر بنی ہائے ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ پہلے ادھر ادھر گھوم کے رہے ہیں لیکن وہ بھی ایک کیا اگر پہلے سے حضور کی کچہری میں آ جاتے حضور کی میں آ کر کرتے حضور مشکل کروا دیں تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا اگر کسیوں کے پاس جاتے تو وہ بھی حل کر رہے رب یہی سادہ کرنے کے لیے کہ میری گاہ کا قرب تم کیا ہو نبیوں کی مشکلیں حل ہوتی ہیں امت جس میں میرا نبی امت کا مشکل پوشاد جتنے لیا میرا نبی نبیاں آپ لکھا ہوا غلط خلیل مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی خلیل ندی مسیحوں سبھی سبھی سے کہیں کہیں نہ نیری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے سونا کرے ہر سے پوری خدائی گھمائے وہاں تیری کو شان گئے بفور سب سما یہ سدلا اٹھا وہ السل چکا پورے پا سما یہ سدلا اٹھا وہ عرش چکا سجدہ کیا پوری جو آزاں تمہارے کیا مطلب آل کر پیر سونے جلدی نال سدا اٹھی سما بن گئے سدرے بیری کا دست چھپیا جھک گیا آسمان سفا بن رہی ہے کیوں جب تیرے بھی کیا مطلب مسلمان بھی ازان ہوئی جج چ ڈگ پہ بندے سچے ڈگ پہ سونے میرا تیرے امن بھی ازان ہوئی آسمان یہ مرحمت کے کچی مت نہ چھوڑی لگتے نہ اپنی کرتے یہ مرحمت رے کے کشت مت نہ چھوڑی لگتے نہ اپنی پسر کرے اور ان سے بھرے پسر جنا تمہارے لیے پسر کرے اور ان سے رحمت کہ ہمارے جیسے کرتے ہیں نہ اپنی بری عادتیں چھوڑتے ہیں لیکن یہ آج امام احمد رضا سے کون سی لت اور لے سی پیدا ہوئی ہے ظاہر ہوئی ہے جس پر کمی والا ناراض ہو یا پسند کرے اور میرے دوست امام احمد رضا کی آج بھی ہے

حد باقر سارت ہے مرکزی تمہاری صفت کے دونوں کام تمہارے ہے مرکزی تمہاری صفت ہے فنا جناب کے پر بقا جناب کے بغل دو کمانا ایک میں آ کر بل جاتی کی مطلب سونے فنا جناب کے در بقا جناب کی بغل کی مطلب ایسا بنایا ظاہر بنا آئیے درد خاصہ بنا بکا بغل کیا مطلب وفات تو بعد بھی سونے تو بھی کھانا کی دو کمانوں پر اپنے آپ میں ملا دیا امکان کی وجہ سے فلا گئی اور جو وجود کا پرچا رکھا ہے اپنے خاص تجلی اور جمال کا اس کی وجہ سے آپ مناسب اشارے سے چار چیز رسول اللہ جان کو دو ٹکڑے کیا سورج کو واپس کیا نماز اثر کا وقت بنا یہ ساری طاقت آپ ہی کے لیے ہیں اور مقبرہ جس پر آپ اس نادری کو ختم کرتے ہیں نام کھلے رضا کی زبان تمہارے جھنڈے تھلے جھنڈے سونے تیرے سونے جھنڈے کے تھلے رضا چڑھاؤ زبان تیرے داری بچ کھلے کتا باب چھڑے لگ پتا جاوے سونے

تیری تیری تیری ہم ہم زبان بولے پہ سر اپنی بولی داس بولیے نارڑا کریے سکولی سکولی کتیاں کتیاں ورگا سنگولی پوجا وغیرہ چلے سفا جلد چودہویں جلد اور سفا نمبر دو سو چھیانوے کنا دو سو چودویں جلد لے بیٹھا سوال یہ ہے کہ ابن عبداللہ نے یہ ہوں مرد فتوا اپنا پرچا لکھا گیا ترتیب دتا پروفیسر ماسٹر وہ پرچا کی ترتیب دتا انگلش اندر ابن عبداللہ نے اس یعنی رسول کریم حضرت عبداللہ کے پتر رسول کریم نے نا ابن عبداللہ نے اس قبیلہ میں تربیت پائی تھی جو عرب کی اصلی زبان بولنے کے لحاظ سے شریف ترین تھا اور اس کی فساحت کی سنجیدگی با موقع سکوت پر عمل کرنے سے تصحیح اور ترقی ہوتی رہی باوجود اس فساحت کے محمد ایک ناخاندہ وحشی تھا اٹھو یار پڑھو اٹھ کے پڑھو تھا آپ پڑھو اٹھ کے سناؤ جلد نمبر پڑھو احد سے محمود ایک